اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے W W W dot Q U R A N S U N N A H dot com روزے میں خلل ہو گیا سنا نظر کی آوارگی زبان کی لفزش دل کے خیالات میں فطور دماغ کے افکار میں خلل آ گیا تو ہو گئی نہیں کیا خدا کے فضل کرم سے پل رکنے نہیں پائے گا سیدھا جنت میں جا کے ساتھ لے گا ان شاء اللہ روزے تیس نہیں رکھے تین سو ساٹھ رکھے ساری زندگی روزے رکھتا رہا ذرا گرد رجا اللہ کی بار میں جھکا لی قرآن کہتا ہے اس کے لیے ہی نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی موجود ہے قرآن ابھی بتلاؤں گا پورا اور شرک کہتے کس کو توحید کسے کہتے یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں اور شرک اپنا کے گزارا نہیں لیکن توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے توحید محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا مسلمان اللہ کہتے ہیں اللہ تیری باپ دروازے پہ آیا کہتے ہیں سے بڑا دروازہ تو کسی کا نہیں کائنات میں اس سے بڑا دروازہ کیا پیر اور کیا فقیر کیا درویش اور کیا صوفی کیا ولی اور کیا کتب ان سب کو اگر عزت ملی ہے تو نبی کے نام سے ملی ہے لیکن یہ بھی ولی کی بات نہیں کر نبی کو جا کے کہہ دیا اللہ کے رسول میں تیرے گھر کا فقیر آیا میری جھولی بھر دے میری فریاد پوری میری مدد کر دے قرآن ہائے ہائے قرآن کیا کہتا کہا نبی سے بھی تو رب کی توہین کا احتکاب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ رب تو نہیں دے سکتا نبی دے گا اور تیرا بیڑا پھر ڈوب گیا کیونکہ تو نے شرک کا انتخاب کیا کہ جس سے مانگ رہا ہے اس نے کیا کہا تھا اے میرے صحابی جب سوال کرو تو رب سے کرو جب مدد مانگو تو رب سے مانگو سوال کرنا بھی غیر اللہ سے جائز ہے اور مدد مانگنا بھی غیر اللہ سے جائز ہے لوگوں نے شرک یہ سمجھا ہوا ہے جا کے کسی قبر پہ سجدہ کرو یہ شرک اس کا نام شرک نہیں ہے یہ تو شرک اکبر ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں حاجت روا سمجھنا اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھنا رب کے سوا کسی کو دینے والا سمجھنا اللہ کے سوا کسی کو لینے والا سمجھنا اس کا نام شرک ہے اور قرآن نے کہا ان اللہ لا کبھی لمن میشا میں نے اپنی ذات پر یہ عہد کر رکھا ہے ہر گار کو معاف کر دوں گا مشرق کے شرک کو کبھی معاف یہ کبھی معاف ہر گار ایک آدمی سادہ سا بندہ تھا اس نے پوچھا اللہ کے رسول باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ نے فرمایا سارے ہو جائیں کہا اگر چوری کسی نے کی ہو توبہ کر لی فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے کہا اگر کسی سے برائی کا انتخاب ہو گیا اللہ کے رسول فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے گا کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے گناہ وہ فرمایا بندے اگر بندے کا عقیدہ ہے تو ہی درست ہے اللہ نے اپنی کبریائی کی قدم کھا کے کہا میرے ساتھ شرک نہیں کیا آسمان اور زمین میں جتنے گناہ لے کے آئے میں ایک نظر میں معاف کر دوں گا ایک نظر میرے ساتھ شریک تو نہیں لیکن جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس کو کبھی معافی مل سکتی ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں اللہ مثالوں سے مانگ رہا باپ ہر گنا بیٹے کا معاف کر دیتا ہے بڑے سے بڑا جرم کر لے باپ اس کو معاف لیکن اگر یہ کہے کہ میرے باپ کے نطفے میں خلل ہے یہ میرا باپ ہی نہیں ہے تو پھر یا میری ولادت میں میرے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے تو پھر باپ کہے گا کہ اس بیٹے کو دیکھنے سے مر جانا بہتر ہے اس باپ کو دیکھنے سے مر جانا یا اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں اس باپ کے لطفے میں سے نہیں ہوں جس کا تو نام لیتی ہے بلکہ میرے باپ کے ساتھ تو نے کسی اور کو بھی شریک کیا ہوا ہے ماں جو محبت کا مرکز ہے بیٹے کے ہر گناہ کو معاف کر دے گی لیکن اپنی قسمت پر شراکت کی تہمت کو کبھی معاف کر سکتی قرآن اور قرآن نے یہ خود مثال دی یہ قرآن نے مثال دی قرآن میں اٹھارہ پارا کہا اگر تم اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا نہیں کرتے تو خالق کے کائنات کے ساتھ شریک کیسے بنا لیتے ہو کوئی حلال زیادہ اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتا اور کوئی حلال زیادہ رب کے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہرا سکتا اسی لیے رب نے کہا ہے پارے میں کہ بدکار اور کوئی مومن اس سے شادی کر سکتا کیونکہ اس نے دوسرے کو شریک کیا ہے اپنی عزت میں کون شادی کرے اللہ کہا نہ مواحد کرے نہ مال کرے اس سے اگر شادی کرے گا تو کوئی زانی اور بدکار ہی کرے گا یا قرآن ازانیت تو قرآن سن لو قرآن ازانیت تو لا یل الا اللہ زان اور مشرق بدکار سے شادی نہ مواحد کرے گا نہ غیرت مند کرے گا اللہ کون کرے گا فرمایا جو رب کے ساتھ شریک کرانے والا ہے یا وہ کرے گا یا جو عورتوں کے ساتھ شریک بننے والا ہے وہ کرے گا جس کے خون میں خالص جس کی ربوں میں خون ہے وہ بدکار عورت سے شادی کر سکتا اور نہ ہی رب کی توحید کا ماننے والا اس سے شادی شرک اور بدکاری دونوں برابر قرآن نے کہ اسی طرح جس طرح تم اپنے ماں باپ سے شرکت دوبارہ نہیں کرتے کائنات کے خالق میں کیسے شرکت دوبارہ کرتے شرک اس کا نام ہے کہ لمحے بھر کے لیے آدمی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا بھی یہ تصور شرک ہے کیا تصور ہو تصور یہ ہو ایا کا نہ بدو و ایا کا اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد کر سکتا اللہ ہی اللہ بھی نہیں اللہ ہی رب کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا قرآن ہائے آج ہم نے اللہ کی توفیق سے رات کو بیسواں پارا پڑھنا ہے ذرا بیسویں پارے کا آغاز سنو رب کیا کہتا ہے اللہ اکبر ہم نے رب کی توحید کو تب چھوڑا پہلے قرآن رب کے قرآن کو چھوڑا قرآن اللہ کیا کہتا ہے بیسویں پارے کا آغاز ہے رب کہتا ہے امن خلط استماعت ہی ہمارے کا زیادہ بھاجا اور کان ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا کون ہے کون قرآن پوچھتا ہے قرآن پوچھتا ہے امن زمین بنائی اور اس کو بنجر نہیں چھوڑا پھر کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین میں باغات بنائے کون ہے کون ہائے ہائے ہائے قرآن پوچھتا ہے اللہ کوئی رب کے سوا بھی ایسا کام کر سکتا ہے تم بیج اٹھاتے ہو اس کو مٹی کے اندر چھپا دیتے ہو مٹی میں ملا دیتے ہو قرآن کہتا ہے کون ہے من تو لنگ جو مٹے ہوئے بیج کو درخت کی صورت میں نمودار فرما دیتا ہے کون ہے کائنات پیاسی کم ہے ویران دریا خوش نہریں خالی انزل لکم من السماء ماں کون ہے جو برکھا برسا کے ساری کائنات کو زندگی بخش دیتا ہے کون ہے قرآن پھر کہا امن جال اللہ کرارا وجال خلا انہارا کون ہے جس نے زمین کو ایک جگہ ٹھہرایا کہ اپنی جگہ سے کھسکتی لمحے بھر کا زلزلہ آتا ہے گھروں کو چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہو کون ہے جس نے زمین میں کیل گاڑ رکھے وجال خلا انہارا کون ہے جس نے زمین کے سینے کو چیر کے اس میں دیا بہا رکھے قرآن بجا اللہ روافی بجا بین ایمل باہر لاجا اور کون ہے کہ سمندروں کے ایک پانی کے درمیان دیواریں کھڑی کر رکھی ایک طرف کا پانی کھارا ایک طرف کا پانی میٹھا کون ہے ہائے اللہ ساری باتیں سمجھا کے رب پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ سارے کام تو رب کرے اور جب تم کو مصیبت پہنچ جائے پھر کسی اور کے پاس جا کے مسترا اضافہ وہ لکش بھیا جالو کم خلا اور وہ کون ہے جو بے قراروں کو قرار بخشتا ہے وہ کون ہے جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آج ہی کے دن تھے اٹھارہواں روزہ بیدان بدل گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ریپ سارے تباہ ہوا اس قدر تباہ ہوا اس قدر تباہ ہوا کہ حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے بدر کی بستی کا ایک بچہ جلدی سے گھر سے باہر نکلا ماں کی آنکھ بچا کے فرمایا اتنی گرمی تھی کہ ابھی ریت پر اس کے پاؤں نہیں پڑے کہ پاؤں میں آبلے ہو گئے چھالے پڑ گئے اتنی تیز ہو اتنی سخت تبش مومنوں نے بھی روزہ رکھا ہوا مومنوں کے سردار نے بھی روزہ رکھا ہوا سامنے دشمن کھڑا ہے نبی کے ساتھ تین سو تیرہ چھوٹے چھوٹے بچے کمزور بوڑھے بخار کے مارے ہوئے جوان مدینہ تجربہ میں نبی نے پاک کی آمد سے پہلے بخار کی بابا تھی ہر سال وبا ہوتی درد بخار ہوتا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے نبی نے جب یسرت کو اپنا مسکن بنایا تو عرش الہی کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی کہا اللہ تیرا آخری نبی اس بستی میں آیا ہے اس بستی کو وبا سے پاک کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہر بستی میں وبا آئے گی مدینے میں قیامت تک وبا نہیں آئے گی تو بباؤں کے مارے ہوئے لوگ ہجرتوں کے ستائے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنی بے سر و سامانی کا عالم کہ آپ حیران رہ جائیں تین سو تیرہ کے پاس صرف تین سواریاں تین سو تیرہ مجاہدوں کے پاس سواریاں کتنی صرف تین غربت کا عالم فقیری کا عالم سامنے دشمن کھڑا ایک ہزار کا لشکر چرا سرخوں سفید چہرے لڑنے کے لیے پوری طرح آمادہ سو گھوڑوں کا سوار دستہ نو لشکر الگ نبی کبھی اپنے ساتھیوں کو دیکھے کبھی دشمن کو دیکھے اور پھر کیا تھا امن بل مسترہ نیچے تپتی ہوئی زمین اوپر آگ برساتا ہوا آسمان نبی اپنے خیمے سے باہر نکلے نبی کا یار گھر نبی کے ساتھ سائے کی طرح چمکنے والا لمحے بھر کے لیے نبی سے جدانا ہونے والا صدیق بھی پیچھے نکلا آقا کہاں جاتے ہو آقا نے نگاہیں اٹھائیں صدیق نے دیکھا کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو رہا ہے حضرت ابو بکر سے برداشت نہ ہوا آگے بڑھ کے کہنے لگے میرے آقا کیوں روتے ہو فرمایا ابو بکر آج محمد جتنا بے چین ہے زندگی میں کبھی اتنا بے چین نہیں ہوا آقا کیا بات ہے فرمایا ابو بکر میری کل کائنات یہی تین سو تیرہ تھے میں ان کو لے کے آ گیا ہوں پوری کائنات میں محمد کے ماننے والوں میں ان کے سوا کوئی بدلا رہی ہے یہ میری کل کنگی ہے اور اس کے مقابل کفر اپنی پوری قوت لے کے آیا میں بے و سامانی کے ساتھ آیا ہوں کبھی ان کی قوت کو دیکھتا ہوں کبھی اپنے ساتھیوں کی کمزوری کو دیکھتا ہوں ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا ہائے ہائے اور توحید کا درخت سیکھ لو کن کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہو آپ نے کہا ابو بکر پھر رب کے دروازے پہ دستک ہوگی اپنے ماتھے کو ننگی زمین پہ رکھا تختی ہوئی بھی ریت پہ رکھا ابو بکر کہتے ہیں میں نے کبھی نبی کو اس طرح بل بلا کے روتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح میدان بدر میں روتے ہوئے دیکھا ہے نبی کی سفی ہوں نبی کی آہیں نبی کی کراہیں نبی کے رونے کی آواز سے میدان گھوٹا اٹھا ابو بکر کہتے ہیں میں نے زمین پہ نظر ڈالی ساری ریت نبی کے آنسو سے تر بتر ہو گئی بھیگ گئی جلدی سے آگے بڑھے حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا حضور سجدے میں گرے ہوئے ہیں کہا آقا سر کو اٹھا لیجئے جس کو آپ نے پکارا ہے وہ آپ کی پکار کو کبھی رد نہیں کرے گا نبی نے چہرہ اٹھایا حدیث کے الفاظ ہیں آنسو سے ریت بھیگی ہوئی اور بھیگی ہوئی ریت کونین کے شہنشاہ کے چہرے پہ ملی ہوئی چہرہ ریت سے علوبہ نبی نے سر کو اٹھایا ناگا نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی صدیق کے کلے پہ ہاتھ رکھا فرمایا صدیق ہاں آخری سن پہ انہوں نے سر سے بکر جاؤ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دے دو کہ محمد کی پکار کو رب نے سن لیا ہے اور محمد کی مدد کے لیے اللہ نے جبریل کی قیادت میں فرشتوں کا لشکر بھیج دیا ہے امن یجیب یزیب المستر کون ہے توحید کا معنی سمجھے یہ نہیں کہ اوروں سے کبھی اس کے گھر سے کبھی اس کے گھر سے کبھی اس کے در سے کبھی اس کے در سے اور مومن وہ ہے جو رب کے دوارے کو کبھی چھوڑنا گوارا بڑوں بڑوں پر مصیبتیں آئیں قدموں میں ڈگمگا ہٹائی لوگوں نے بہکانا چاہا کہا یہاں سے کیا ملے گا چلو کسی اور خان پا کے چلے چلو انہوں نے کیا تھا رب کے دوبارے پہ مر جانا گوارا کسی غیر کے دروازے سے خیر لینی گوارا تو ہی دکھا جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اور جھولی پھیلاؤ تو اس کے آگے ہاتھ اٹھاؤ تو اس کے آگے گردن جھکاؤ تو اس کے آگے اور کسی کو اپنے مالک سمجھو تو ہرش مالک کو رازق سمجھو دوارش والے کو خالق سمجھو والے کو نبو نقصان دینے والا سمجھو دوارش والے کو عزتوں پہ سربراہ کرنے والا سمجھو دوارش والے کو ذلتوں سے بچانے والا سمجھو دوارش والے کو کہ عرش والے کے سوا ساری دنیا مل کے کچھ کر سکتی توحید اس کا نام توحید کس کا نام ہے توحید کس کا نام اقبال لکھا ہے کہ خدا خود کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے توحید اس نام ہے کہ اللہ خود کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا اس کے لیے قربانی طریقے لوگوں کا مزاج لوگ ہے بھابھی ہے کسی کو نہیں مانتا کہہ دو اگر خدا منوانا ہے تو عرش والے کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار کیا منوانا چاہتے ہیں بندوں کو کہتے ہو خدا بنا رہے یہ کوئی مومن کر سکتا مومن نہیں کر سکتا کسی اور سے سوال یاد رکھو اگر چاہو کہ تمہاری عبادتیں رنگ لائے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے دو چیزیں ایک کا بیان آج ہوا ایک کا بیان اگلے خطبے میں ہوگا انشاءاللہ اور وہ پہلی چیز کیا ہے کہ رب کی توحید میں خلل آنے کیونکہ رب نے قرآن میں کہا ارائے نے کلزی یدو ولا یہ اللہ تعامل فضائل مسلم نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے قرآن کہتا ہے تیس میں پارا فوائل المسلین تیس میں فارا جی ہے کہ نہیں تیس میں پارے فوائل المسلین نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے اللہ کہتے نماز بھی پڑھے اور جہنم بھی فرمایا میرے سامنے بھی جھکتے اور میرے غیر کے سامنے بھی جھکتے ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ قرآن آٹھ میں پارا ہے نصیبہ وہ لوگ جو زکات نکالتے ہیں مویشیوں کی پیسے کی اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا سا کسی اور کے لیے یہ سارا تیس دن اللہ کے لیے اور گیارہویں کا دن غیر اللہ کے لیے ایک دن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قرآن شرا کا ہے سن لو غیر اللہ کے نام کا دیا ہوا وہ بھی رب کو نہیں پہنچتا اللہ کے نام کا دیا ہوا وہ بھی رب کو نہیں پہنچتا قرآن زکات بھی گئی پھر کیا تم سکایت تم شکایت رہا کل مت کے کمن آمن باللہ اور کعبے کی تباہ بھی کرو کعبے کی چوکھٹ کو بھی چومو کعبے کو آواز بھی کرو حاجیوں کی خدمت بھی کرو انجمنے بھی بنا لو خدمت ہو جاجی سب کرو لیکن کسی اور کے ساتھ رب کو شریک بھی ٹھہراؤ فرمایا ماں ہم جہنم حج بھی جہنم سے بچا سکتا حج بھی نہیں کعبے کی تعمیر بھی نہیں مسجدوں کا بنانا بھی جب کعبے کا بنانا فائدے مند نہیں تو مسجد کا بنانا کیا فائدہ مند ہے مسجدیں تو کعبے کی بیٹیاں ہیں قرآن کہتا ہے قرآن کہ کعبے کا بنانا بھی کوئی فائدے مند فائدے مند کیا ہے فائدے مند اس غریب کا ایمان ہے جس نے اپنے آپ کو مکے کے گلیوں کے اندر پتھروں کے اوپر گسکوانا گوارا کر لیا لیکن اللہ حد کا نعرہ چھوڑنا گوارا اس کا ایمان ایک طرف کعبے کو بنانے والے ایک طرف حاجیوں کی خدمت کرنے والے ایک طرف حاجیوں کو ستو پلانے والے ایک طرف بیواؤں کو سپڑے بنا کے دینے والے ایک طرف یتیموں کی پرورش کرنے والے ابو جال کا نام سنا ہے کہ نہیں کون ہے جس نے نام نہیں اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے ہر سال دو ہزار بیواؤں کو کپڑے بنا کے دیتا تھا کتنوں کو دو ہزار کو اور ہزاروں کی تعداد میں حاجیوں کو ستو پلانا اس کے ذمہ تھا بران کیا کہتا ہے کہا اور لوگ تو جہنم میں ہوں گے یا جہنم کی تہ میں ہوگا اور جہنم کی تہ اللہ کے نبی کتنی کہہ رہی ہے فرمایا ستر سال کا سفر کرتا رہے تو جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا ایک طرف ابو جال ہے حاجیوں کو پانی پلانے والا ستو پلانے والا بیواؤں کو کپڑے پہنانے والا بیت اللہ کی تعلیم کرنے والا ہر سال حج کرنے والا ہر سال حج کرنے والا حج کروانے والا اور ایک طرف سوچ رہا ہے مکے کے گھروں میں برتن مانجنے والی مکے کے گھروں میں برتن مانجنے والی اللہ تیری قدرت پہ قربان اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تیری راہ میں خیرات کرے یہ کروڑ پتی یہ لاکھوں کو پہنانے والا کھلانے والا قرآن نبی کا پیمان فرمایا ابو جان کی تہنے اور سمیہ ابھی زندہ ہے سمیہ ابھی زندہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ سمیہ تو اس کے بیٹے اور اس کے خامن کے سامنے ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے مکہ کے صحرا میں پھینکا گیا ہے اور اوپر سے کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے رب کو بھی مانو ہماروں کو بھی مانو اور وہ کیا کہتی ہے کل ہو اللہ حد ماننا عرش والے کو ہے عرش والے کے ساتھ کسی دوسرے کو مانا جا سکتا آئے محمد الرسول اللہ ایک طرف کعبے کے خدمت گزار اور ایک طرف غریب عورت اس کو کہا جہنم تیری منتظر اور اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے کہا سبر اللہ یاسر پھر کمل جننا سمیا گھبرانے جانا نہ تکے وہی اپنی آنکھوں سے جنت میں تیرے محلہ کو دیکھ رہا ہے خود محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ ما ان ماینا جس کی کہی ہوئی اس کی کہی ہوئی نہیں خدا کی کہی ہوئی وہ کہہ رہا ہے سمیا تو وہ خوش نصیب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جبریل تیرے لیے جنت کی بشارت لے کے آیا ہے لگا سر معاہدہ کو مل لوگو نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں روزوں کی کوئی حیثیت نہیں راتوں کے قیام کی کوئی اہمیت نہیں حج کی کوئی قدر و قیمت نہیں صدقات و خیرات کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ عقیدہ توحید درست نہیں ہے اور اگر توحید کا عقیدہ درست ہے پھر ساتھ کسی اور کو محمد کے سوا امام نہیں مانا ہے صلی اللہ ہو یہ دوسری بات پھر عبادت کی ہے پھر نبی نے کیا کہا فرمایا روزہ رکھے ہوئے مر گیا قبر میں رکھا گیا حساب کتاب والے فرشتے آئے ارش والے نے کہا پلٹ آؤ جانتے نہیں ہو اس کا نام میں نے شہیدوں کی سب میں لکھا ہوا ہے شہیدوں کی سب اس طرح روزہ رکھو پھر قرآن رات کو سنو گناہ ہو گئے ہیں چھوٹے موٹے ان گناہوں کی وجہ سے عذاب آنے لگا قرآن آگے کھڑا ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس طرح بندے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح چیل کے آگے مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے آزاد آتا ہے قرآن آگے کہتا ہے ہٹ جاؤ میں نے اس کو اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے اور میرے اتارنے والے کا وعدہ ہے جس کو میرے قرآن نے پناہ دی دنیا کا کوئی شخص وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا اللہ ہم کو اپنی توحید پہ غیر متزلزل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید ایا کا ایا کا عبادت بھی صرف تیری مدد بھی صرف تجھ سے نہ مدد تیرے علاوہ کسی اور سے نہ عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی اس کا نام صحیح ہے آخر الحمد للہ یہ رمضان مبارک کا دوسرا دھاکہ ہے جو گزر رہا ہے اس مہینے کی برکات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جائے کہ رب کائنات نے ارشاد کیا ہے کہ یہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی وہ آخری دستاویز بندوں کے لیے نازل ہوئی ہے جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے اس ماہ مبارک کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے قرآن پاک اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کبھی اس سے افضل کتاب نازل نہیں کی ہے اور یہ وہ کتاب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی ہے کہ جس سینے میں یہ کتاب یا اس کتاب کا کچھ حصہ ہوگا اللہ اس سینے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک خاتون اور ایک مرد ایسے ہوں گے کہ جن کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی مانگ ہوگی لوگ دیکھیں گے